ہر جان کو موت کا مزہ چکینا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنی کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کرنا ہے